حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک اونٹ یا کسی جانور کا دعویٰ کیا لیکن کسی کے پاس گواہ نہیں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ان دونوں کے مابین آدھا آدھا کر دیا سننے داود حدیث نمبر تین ہزار چھ سو تیرہ